السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننے منے ہوشیار سمجھدار بہت ہی بہادر اور اچھے اچھے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے <laughs> جی آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور جو بچے نئے شامل ہوئے ہیں ان کو ہم بتا دیں کون سے کام اسکول کا کام اور سبق اور اگر کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو کیا آپ نے وہ کام پورا کیا ہے اور کیا آپ نے اپنی نمازیں پڑھ لی ہیں کتنا اہم ہے نا اور اس کے بعد جہاں آپ بیٹھ کر کہانی سن رہے ہیں کیا وہ جگہ اچھی سی صاف ستھری ہے تبھی مزہ آئے گا کہانی سننے کا چلیے آتے ہیں آج کی کہانی کی جانب آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے دوسرے سپارے کی سب سے پہلی کہانی اور بہت ہی اہم کہانی یہ کہانی ہے اسی کعبے کی جس کی کہانی ہم نے کل سنی تھی وہ والا کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو تمام مسلمانوں کا مرکز بنا دیں اور ان کو یہاں پہ بہت ساری نعمتیں اور پھل عطا فرمائے تو وہی کعبہ حضرت ابراہیم نے جب بنایا تھا اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت داود حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء ادھر کعبے پہ آتے تھے وہاں پہ حج کرتے تھے وہاں پہ عمرہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی مکہ میں ہوئے تھے جہاں پہ کعبہ بنا ہوا تھا تو دوسرے سپارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے نا سب کو کہ سیقول الصفحاء سے یہ سپارہ شروع ہوتا ہے اور سیقول الصفحاء کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو بات نہیں مانتے اور یہ جو بیوقوف لوگ ہیں یہ کہیں گے بھلا کیا کہیں گے یہ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے سنیے کیا ہوا تھا بھلا مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نماز پڑھیا کی پڑھا کیجئے پہلے تو وہ دو رکعت پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے اس کی کہانی پھر سناؤں گی میں آپ کو جب آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانچ نمازوں کا تحفہ دیا جو ہم پڑھتے ہیں نا فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے تحفہ دی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا اور ان کے سامنے بیت المقدس بھی ہوتا تھا بیت المقدس والا کیا ہے فلسطین میں وہ والی جگہ جہاں پہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لے کے جانا تھا بیت المقدس وہ والی جگہ تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا تھا اور وہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑا سارا علیشان محل بھی بنایا تھا اور جو یہود تھے جو بنی اسرائیل تھے وہ سارے لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کے پیروکار تھے جو لے کے آئے تھے حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم تو وہ بھی بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے مگر پیارے نبی کوشش کرتے تھے کہ وہ ایسے رخ پہ کھڑے ہوں کہ ان کے سامنے کعبہ بھی آ جائے اور بیت المقدس بھی آ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ نے کعبے کی طرف ہی رخ کرنا ہے اب ہوا یہ کہ جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت ہی ستانا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ ہجرت کر لیجئے ہجرت کا مطلب ہے آپ یہ جو کفار کا جو ملک ہے نا یہ جو کفار کا وطن ہے اس کو چھوڑ کے ایسی جگہ پہ جائیے جہاں پہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ مسلمان ہوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے اب جب وہ مدینہ گئے تو مدینہ کے جنوب میں تھا مکہ اور اس کے شمال میں تھا بیت المقدس یعنی کہ اگر ہم کھڑے ہوں تو ہمارے سامنے شمال ہے اور ہمارے پیچھے جنوب ہے اب ایک ہی وقت میں ہم آگے اور پیچھے کا رخ تو نہیں کر سکتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے مگر ان کا دل چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے یہ کہہ دے کہ میں کعبے کی طرف منہ کروں کیونکہ مدینہ میں بہت زیادہ یہودی تھے جو بنی اسرائیل تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ بہت زیادہ مدینہ میں رہتے تھے اور وہ کہتے تھے دیکھا یہ آپ ہمارے ہی تو دین کی پیروی کر رہے ہیں ہم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں آپ بھی اسی کی طرف رخ کرتے ہیں تو پھر ہم اور آپ تو ایک ہی جیسے ہیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا دین الگ ہے اور ہمارا دین الگ ہے پیارے نبی ان کو تو کوئی جواب نہیں دیتے تھے مگر ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبے کی طرف یعنی کہ جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور پیارے نبی بار بار آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے یہ بات سوچتے تھے دل میں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب قبلے کی تبدیلی کا حکم دے قبلے کا مطلب ہوتا ہے جس جگہ کے سامنے ہم رخ کر کے کھڑے ہوں جیسے ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں نا سامنے سے کرتے ہیں نا منہ پھیر کے تو نہیں کرتے تو قبلہ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے بالکل سامنے ہو اس کو کہتے ہیں قبلہ تو جب صورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کعبے کی کہانی سنائی اور یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبہ بنایا تھا تو پھر اس کے بعد دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کریں گے یہ بھلا کس طرح ہوا تھا سنتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو اس کے ڈیڑھ سال بعد تقریباً سترہ یا سولہ مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی آیات نازل کی اور اس میں اللہ نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار کہ آپ آسمان کی طرف منہ کر رہے ہیں ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اسی نماز میں یہ وہی نازل ہو گئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا رخ شمال کی طرف ہے سامنے کی طرف ہے آپ اپنا رخ پیچھے کی طرف کر لیجئے جنوب کی طرف کر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے نا چار رکعتیں دو رکعت پڑھ چکے تھے دو رکعت باقی تھیں انہوں نے فوراً ہی اپنا رخ پھیر لیا آگے کے لوگ پیچھے ہو گئے پیچھے کے لوگ آگے چلے گئے اور تمام لوگوں نے بھی آپ کی طرح اپنا منہ پھیر لیا اب وہ مسجد جہاں پہ یہ ہوا اس کا نام ہے مسجد القبلتین تعین ابھی آپ کبھی مدینہ جائیں نا یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو وہاں پہ آپ کو ملے گی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے قبلہ تعین کا مطلب ہے دو قبلوں والی ایسی مسجد جس میں آدھی نماز شمال کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی اور آدھی نماز جنوب کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی اب قبلہ تو ہو گیا تبدیل اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے کیونکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے ابا جان حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا ہے وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں یہ جو قبلہ بدلا اس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں تحویل کا مطلب ہے بدلنا اور قبلہ کا تو مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے جس کے سامنے آپ کھڑے ہوں جو تحویل قبلہ ہوئی اس سے یہودی بڑے پریشان ہوئے ان کو بڑی ہی سخت تکلیف پہنچی حالانکہ وہ پہلے بھی خوش نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ محمد کہتے ہیں کہ ہمارا دین الگ ہے اور تمہارا دین الگ ہے تو پھر یہ ہمارے قبلے کی طرف کیوں رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں مگر دل دل میں تو وہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھا ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اب آپ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبے کی طرف رخ کریں گے تو تو وہ بڑے ناراض ہوئے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے اور کہنے لگے کہ جو ہے چونکہ یہ ہر بات میں ہمارے سے لڑائی کرتے ہیں ہر بات میں ہمارے سے ہماری مخالفت کرتے ہیں اسی لیے انہوں نے یہ قبلہ بدلا ہے اور وہاں پہ کچھ منافق بھی رہتے تھے منافق ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں مگر اندر سے مسلمان نہیں تھے وہ انہوں نے بھی بہت اعتراض کرنا شروع کیا اور جب انہوں نے اتنی زیادہ باتیں کیں انہوں نے کہا یہ جو محمد ہے نا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے صحیح بات ہے کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں اس رخ کر کے نماز پڑھو کبھی کہتے ہیں اس رخ کر کے نماز پڑھو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا ہے بے وقوف کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایسی باتیں کر رہے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شمال جنوب مشرق مغرب ساری طرف اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے جسے وہ چاہتا ہے وہ ہدایت پہ رکھتا ہے اور پیارے نبی آپ پہلے جس قبلے پر تھے وہ ہم نے ہم یہ دیکھ رہے تھے ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے یعنی کہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کون اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور کون آپ کی بات نہیں سنتا اور الٹے قدموں پھر جاتا ہے یہ بڑی مشکل بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے کہا نا کہ اپنا رخ پھیر دیں تو مسلمان اور کفار سبھی حیران ہو گئے تھے مگر جو بالکل سچے مسلمان تھے نا انہوں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تھی کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری جو جہاد ہیں سارے جوانب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ کون اصل میں مسلمان ہیں اور کون بس ایسے ہی نمائشی مسلمان ہیں کیونکہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی دل دل میں تو یہ سوچ کے خوش ہوتے تھے نا کہ قبلہ تو ہمارا ہی ہے مگر جب کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا تو بہت سارے لوگ دور ہو گئے اور سب کو پتہ چل گیا کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون منافق ہے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے اور پھر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کی ساری باتیں بھی مان لیں نا آپ ان کو جتنا مرضی خوش کر لیں آپ کپڑے بھی جیسے پہنیں آپ کھانا پینا بھی جیسا کریں ساری باتیں کر لیں پھر بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے بس یہ ہوگا کہ ان کی باتیں مان کے آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب کوئی بھی کہیں بھی موجود ہو دنیا کے کسی کونے میں چاہے وہ سمندر کے درمیان ہو چاہے وہ دور کسی جزیرے پہ ہو یا وہ کسی اونچے پہاڑ پہ ہو یا وہ کسی کھلے میدان اور صحرا میں ہو سب لوگ اپنا رخ کریں گے مسجد حرام کی جانب اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایسا نہیں کرے گا اور مجھے بات نہیں مانے گا اور مجھ سے نہیں ڈرے گا اس سے میں بہت ناراض ہو جاؤں گا تم لوگ ہمیشہ مجھے یاد رکھو اور میرا شکر ادا کرو اور کبھی بھی ناشکری نہ کرو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں نا تو اللہ نے کہا کبھی میری ناشکری نہ کرو اور اگر تمہارا دل کبھی بہت اداس ہو تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو گئے تھے جب یہودی ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور منافق باتیں کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ جو محمد ہے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو پیرے نبی اداس تو ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب بالکل اداس نہ ہو اور صبر کریں اور نماز پڑھیں جو نماز پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا پکا دوست بن جاتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل ہو کبھی آپ کو ڈر لگے کبھی آپ کو بھوک لگے کبھی ایسا ہو کہ آپ کے پاس کھانا پینا ختم ہو جائے اور پیسے ختم ہو جائیں تو لیکن آپ پھر بھی صبر کرتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایسی مشکلات میں ڈالتا ہے تو اس کو اور مضبوط بنا دیتا ہے اور اس کا پکا دوست بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں کہانی سنائی وہ ہم انشاءاللہ کل سنیں گے آج کے لیے اتنا ہی تحویل قبلہ کی کہانی اب تو آپ کو یاد رہے گا نا کہ تحویل قبلہ کا کیا مطلب ہے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پہلے کس طرف رخ کیا کرتے تھے اور پھر کس طرف کیا کرتے تھے آپ لوگ آج نقشہ نکالیے گا اور پھر اس پہ دیکھیے گا کہ بھلا بیت المقدس کدھر ہے اور مدینہ کدھر ہے اور مکہ کدھر ہے اور پھر آپ نشان بنائیے گا کہ پہلے ایسے نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر ایسے نماز پڑھا کرتے تھے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ